السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ شریق اللہ واشد محمد رسول اللہ وسلم الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین مشاہدین و مشاہدات بڑے گناہوں کی پہچان پر ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تین دروس ہوئے تھے آج یہ چوتھا درس اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے دینے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے بڑے گناہوں کی پہچان نمبر تین اس سے پہلے دو پہچان آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں تیسری پہچان یہ ہے کہ اس گناہ پر یا اس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری اور یہ انہی گناہوں پر لانت بھیجی جاتی ہے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس لیے کہ چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں یا نیکیاں کفارہ بن جاتی ہیں بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہوتا ہے اسی لیے جن گناہوں پر لانت بھیجی گئی اس کا مطلب یہ کہ بڑے گناہ ہیں کیونکہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ بڑی نیکیوں سے جو چھوٹے گناہ ہوتے نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں اور جو گناہ معاف ہو گئے اس پر ظاہر بات ہے لانت نہیں بھیجی جا سکتی ہے اس لیے جن گناہوں پر لانت بھیجا گیا ہے وہ گناہ بڑے گناہ میں شامل ہیں جیسا کہ علماء نے تشریح کی ہے یوں تو ایک لمبی لسٹ ہے جن گناہوں پر لانت بھیجی گئی ہے کتاب و سنت کے اندر یا اللہ اور اس کے رسول نے لانت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ساری حدیثیں یا وہ سارے گناہ تو ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کر پائیں گے البتہ کچھ ایسے گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور لوگ اسے عام طور پر کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑے گناہ ہیں میں باب تذکیر یعنی نصیحت کے طور پر اور لوگوں کو ان گناہوں سے ڈرانے کے طور پر سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے پھر اور لوگوں کے لیے چند گناہوں کی ہم نشاندہی کریں گے یا تذکرہ کریں گے جن پر کتاب و سنت کے اندر لاڑت بھیجی گئی ہے جن گناہوں پر لعنت بھیجی گئی تھی انہیں میں سے رشوت لینا اور دینا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ الراشی والمرتشی رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی یہ ترمیز بداوت نمازا کی روایت اور صحیح روایت ہے لہذا جہاں رشوت لینا جرم ہے وہیں رشوت دینا بھی جرم ہے اللہ یہ کہ اگر رشوت دینے والا مجبور ہے بغیر رشوت کے اس کا حق نہیں مل رہا ہے تو یہ مجبوری میں چیز آ جائے گی اور وہ گنہگار نہیں ہوگا تو صرف رشوت لینے والا گنہگار ہوگا دینے والا گنہگار نہیں ہوگا لیکن ایک انسان بغیر مجبوری کی رشوت دیتا ہے صرف اپنی بھلائی کے لیے اپنے کام کے لیے دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لیے انسان اگر رشوت دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے آدمی پر لالت بھیجی گئی اس طریقے شراب کے تعلق سے دس چیزوں پر لانت بھیجی گئی ہے دس لوگوں پر لانت بھیجی گئی شراب جو ایک نشاور چیز ہے چاہے انسان اسے پیے چاہے اسے انسان استعمال کرے چاہے انسان اسے سونگھے چاہے انجیکشن لے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ختم کر دے اور اس کے اندر نشہ پیدا کرے تو اس کو خمر کہا جاتا ہے جو شریعت کے اندر حرام تو شراب صرف پینا حرام نہیں ہے شراب آج کل لوگ نشہ لیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے سے یا لوگ سونگ لیتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ لیتے ہیں یا لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے جس سے بھی انسان کو نشہ آئے اور اس کی عقل کو تباہ کر دے برباد کر دے اس کی عقل کو زائل کر دے تو صورت میں وہ کیا ہے وہ خبر کہلاتی ہے وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود کی روایت صحیح روایت لا اللہ الخمر اللہ رب العالمین نے خمر پر لانت بھیجی ہے وہ شاربہ اور اس کے پینے والے پر نمبر دو وہ اور اس کے پلانے والے پر نمبر تین وہ اور اس کے بیچنے والے پر مبتا اور اس کے خریدنے والے پر پانچ لوگ ہو گئے وہ آصر نمبر چھ اور اس کے نچوڑنے والے پر وہ معتصر اور اس کو نچلوانے والے پر یعنی جو کسی کو حکم دے کہ میرے لیے شراب نچوڑ کر کے دے دو مجھے شراب بنا کر کے دے دو تو اس پر بھی لانت بھیجی گئی اور آٹھویں چیز کیا وہ ہے اور اس شراب کو لے جانے والا اسے اٹھا کر کے دوسروں تک پہنچانے والا وہ محمود اور نمبر نو جس کی طرف شراب اٹھا کر کے لی جائے لیا جائے شراب اٹھا کر کے جہاں پہنچائی جائے جس آدمی کو دی جائے اس کے اوپر بھی لانت بھیجی گئی اور ایک دوسرے واد کے اندر آ کے سمنا اور اس کی قیمت کے کھانے والے پر تو یہ دس قسم کے لوگ ہیں یا دس چیزیں ہیں جن پر لانت بھیجی گئی ہے شراب کے تعلق سے تو شراب پینا پلانا بیچنا خریدنا اس کا سبب بننا اس کا نچوڑنا یا نچوڑنے کے لیے کسی سے کہنا یا اس کو لے جا کر کے دینا یہ تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین نے لانت بھیجی ہے تو یہ چیز کیا ہے شریعت کے اندر حرام شراب کے لیے انسان اگر دکان دیتا ہے اپنی زمین دیتا ہے اور وہاں پر شراب کی دکان کھلی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ بھی اس جرم کا سبب بنا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شراب وہاں اس علاقے کے اندر بیچی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی کیا ہوگا حرام ہوگا اگرچہ وہ خود نہیں بیچتا ہے اگرچہ وہ خود نہیں پیتا ہے لیکن اس نے شراب بیچنے کے لیے دکان دی اپنی کرایہ لیتا ہے وہاں شراب کی دکان لگائی گئی لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں تو وہ سبب بنا ہے لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہوگا اس طریقے سود پر لانت بھیجی گئی ہے سود اور یہ زمان جاہلیت سے چیز چلی آ رہی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روایت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ و ربا منہ شاہد ہو کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی کس پر سود کھانے والے پر وہ منہ ہو اور اس کے کھلانے والے پر یعنی سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں پر لانت بھیجی ہے وہ شاہدے اور اس کے دونوں گواہوں پر جو سود کے لیے گواہ بنتے ہیں کیونکہ درج کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اور انسان گواہ بنتا ہے تو جو گواہ بنتے ہیں ان کے اوپر بھی لانت بھیجی گئی ہے وہ کاتی بہو اور اس کے لکھنے پڑھنے والے پر جو لکھائی کا کام کرتے ہیں درج کرتے ہیں سیکریٹری کا یا منشی کا کام کرتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو سود دیا گیا اتنا دیا گیا پیسہ قرض اور اس کو واپس کرے گا اتنے پیسے کے ساتھ زیادہ کر کے تو اس صورت میں یہ کیا ہے ایسے آدمی پر بھی لانت ہوتی ہے یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اندر اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے ایک انسان کہتا ہے میں سود نہیں کھاتا ہوں صرف میں لکھتا ہوں تو وہ بھی ذریعہ بنا سبب بنا لہذا وہ بھی حرام ہے اس پر بھی لانت بھیجی گئی ہے جو گواہ بننے والوں پر لانت بھیجی گئی ہے ایک انسان کہتا ہے کہ میں تو سود نہیں کھاتا صرف میں نے گواہی دی ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی لانت ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک لے جائے کل اد حرام فا و حرام یہ قاعدہ ہے بہت اہم قاعدہ اس قاعدے کے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اگر یہ قاعدہ یاد رہے گا تو انسان بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے وہ سوال نہیں کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کیونکہ وہ ذریعہ بن رہا ہے اس حرام چیز کے لیے اس گناہ کے لیے ذریعہ اور سبب بن رہا ہے لہذا اس پر بھی لانت ہوگی اور وہ بھی ذمہ دار ہوگا وہ بھی کیا ہوگا ذمہ دار ہوگا تو سود پر لانت بھیجی گئی ہے اس طریقے سے جو عورتوں کو دوسروں کے لیے حلال کرتے ہیں اور جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے ان دونوں کے اوپر بھی لانت بھیجی گئی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر چیز رائج تھی کہ لوگ ایک دو رات کے لیے اپنی عورتوں کو جنہیں وہ طلاق دے دیتے تھے وہ بھیج دیتے تھے کسی کے پاس یا اس کا جا کر کے ایسے ہی اگریمنٹ کر دیا کرتے تھے اور دو تین دن کے بعد جا کر کے لے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے اس عورت کو اس کے لیے حلال کر دیا اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی اس اپنے شوہر کے لیے جسے ہماری زبان میں اردو کے اندر لوگ حلالہ کہتے ہیں تو حلالہ یہ حرام چیز ہے شریعت کے اندر ایسے کرنے والے پر لانت بھیجی گئی یہ قطم جائز نہیں ہے یہ ادھار ساڑھ ہے جنا کاری ہے یہ جنا کاری ہے اور یہ نکاح نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں حلالہ کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ نکاح کیا جاتا ہے حالانکہ نکاح نہیں ہوتا نکاح انسان خوشی میں کرتا ہے نکاح کے لیے گواہ ہوتے ہیں باقاعدہ مہر رکھا جاتا ہے انسان نکاح کرتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ولیمہ کرتا ہے پورے خاندان کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں اور انسان نکاح کرتا ہے اپنی یعنی اولاد پڑھانے کے اولاد کے لیے سمجھ لیجئے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور بہت سارے مقاصد کے انسان نکاح کرتا ہے آپ یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ کسی آدمی کو پکڑ کر کے اس کو نکاح یعنی دے دیتے ہیں نکاح پڑھ کر کے اور اس کے بعد نہ کسی کے لیے خوشی ہے نہ کسی کو اطلاع نہ کوئی گواہ نہ اس کا اعلان کوئی چیز نہیں ہوتی لہذا یہ جو ہے یہ نکاح نہیں ہے یہ حرام چیز ہے یہ زناکاری ہے یہ یہ زنا کاری کے لیے باقاعدہ اگریمنٹ کیا جاتا ہے زمانۂ جاہریت کے اندر چیز پائی جاتی تھی اس لیے ہمارے نبی نے ایسے لوگوں پر لانت بھیجی ہے لان اللہ المحل والمحل اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلال کیا جائے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جی یہ حرام ہے شریعت کے اندر آج جو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک ایک, بزنس بنا لیا نا عزب اللہ من ذالک اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں نا عزب اللہ مرزال ذنا کاری کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے عورت کی عزت نیلام کر کے مدد کی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی دھجیاں اڑا کر کے مدد کی جا رہی ہے اللہ کی لاڑت مول لے کر کے مدد کی جا رہی ہے یعنی کس قدر خراب بات ہے یہ اور کس قدر یہ گری ہوئی بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو اس کے بیوی کو اس کے لیے حلال کر دینا عزب اللہ مرزالی اور قرآن کی آیت غلط معنی بیان کیا جاتا ہے غلط مانا لیا جاتا ہے نہ عزب اللہ منظالک منمانی اس کی تفسیر کی جاتی ہے نہ عزب اللہ منظالک ایسی لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے جی ہاں تو حلالہ کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ کب انسان کرتا ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے ایک مجلس کے اندر اب ان کے مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حرام ہوگی حلالہ کرا لو حالانکہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین مان بھی لی جائے تو اس صورت میں جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کو کسی بھی عالم نے نہیں کہا ہے حتیٰ کہ امام میں بنیفر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا ہے آجنی کے ماننے والے حلالہ کرتے اور کرواتے نا حضب اللہ ذالک لیکن جب ان کی اپنی بیٹیوں کی بات آتی ہے تو نہیں کرواتے دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں اور دوسروں سے فتوا لیتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت نیلام کرنے میں آگے رہتے ہیں لیکن اپنے خاندان کی جب بات آتی ہے تو پھر اس صورت میں جو سلفی اور الحدیث ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے فتوا لے لو کس قدر دو دو پیمانے دوسروں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں اپنی عزت کی پرواہ لوگوں کی یہ دغلی پالیسی منافقت ہے میرے بھائیوں اس لیے یہ حلالہ کرنا اور کرانا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اگر آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے کب اس کے لیے حلال ہوگی جب اس عورت کا نکاح اس کے ولی کر دیں کسی سے اس عورت کی رضامندی سے ولی کی اجازت سے دو گواہوں کی موجودگی میں اعلانیہ طور پر اور نکاح بھی اس لیے کرایا جائے کہ دونوں ساتھ میں رہیں گے باقاعدہ اس نکاح کا اعلان ہو نکاح کر دیا گیا اور وہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں لیکن نہ اتفاقی ہو گئی اور مرد نے طلاق دے دیا سال دو سال چھ سال کے بعد یا چند مہینوں کے بعد طلاق دے دیا اسے یا عورت نے خلا لے لیا یا اس طریقے سے مرد کی وفات ہوگی مان لیجئے اور تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا ہے اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو اس کا نکاح ہوا ہے نئے آدمی سے نئے شوہر سے دونوں ہم جو ہے میاں بیوی بی کے جو تعلقات ہیں ان کو قائم کریں ایسا نہیں کہ نکاح کر لیا چھوڑ دیا نہیں نکاح کرنے کے بعد جو میاں بیوی بی کے تعلقات ہوتے ہیں ہم بستری کریں باقاعدہ دونوں ایک دوسرے کا مزہ چکھیں اس کے بعد پھر اگر کسی وجہ سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا عورت خود خلا لے لیتی ہے یا مرد کی وفات ہو جاتی ہے تو عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی پرانے شوہر کے پاس اگر پرانے شوہر کے پاس جائے گی تو اس کو باقاعدہ اثر نو نکاح کرنا پڑے گا اس میں ولی کی اجازت ہوگی عورت کے لیے عورت کی رضامندی ہوگی باقاعدہ اعلان ہوگا اور باقاعدہ اس کے گواہ ہوں گے جی ہاں مہر باقاعدہ رکھا جائے گا تو اسے ایسی صورت میں اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال ہوگی اسی کو لوگوں نے حلالہ بنا دیا کہ تین طلاق دیا کسی نے ایک مجلس کے اندر اسے تین مان لیا اور کسی سانٹ کے پاس بھیج دیا ایک رات دو رات کے لیے خاموشی سے دونوں کا نکاح کر دیا اور اتفاق کر لیا کہ دو دن کے بعد تم چھوڑ دینا کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی مہر ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے اور اسی نیت سے وہ اس سے نکاح کرتا ہے کہ دو دن کے بعد چھوڑ دے گا اس کو تو یہ میرے بھائیوں یہ حرام چیز ہے یہ کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے شریعت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر باقاعدہ لانت بھیجی ہے لا اللہ المحل المحل اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو حلال کر حلالہ کرنے والے ہیں اور جن کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودوانے والی عورتوں پر اور گودنے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے ورنہ میں سات اور اپنے ابرو کے بعد اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر لانت بھیجی گئی ہے لجات الحسن اور دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والے یا دانتوں کو باریک کرنے والے حسن کے لیے ان عورتوں پر لانت بھیجی گئی ہے ولمغیرات خلق اللہ اور اللہ کی خلقت کو بدل دینے والی عورتوں پر لانت بھیجی گئی ہے عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا اللہ اللہ الواشمات والمستوشمات المستمات گودنا کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے اندر سوئی سے گودتا جس کو ٹیٹو کہا جاتا ہے اور اس میں نام ہوتا ہے یا کسی کی شکل بنا دی جاتی ہے اور پھر وہ رنگ ہمیشہ رہتا اڑتا نہیں ہے تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسے لوگوں پر باقاعدہ لانت بھیجی گئی ہے تو جو گودنا گودوائے اور جو گودنا گودے دونوں کے لیے لانت ہے ایک عورت اگر گودتی ہے کہتی ہے ہمارا یہ پیشہ ہے میں یہ کام کرتی ہوں تو اس کے لیے بھی حرام ہے یہ کیونکہ وہ ذریعہ بن رہی ہے سبب بن رہی ہے تو ایک تو عورت گدنا گدواتی ہے اپنے ہاتھ پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر اس پر بھی لانت اور جو یہ عمل کرے اس کے اوپر بھی لعنت دونوں پر لعنت اس طریقے سے ابرو کے بال اکھاڑنے والی پر خوبصورتی کے لیے اس پر بھی لانت بھیجی گئی اور جو اکھاڑے اس پر بھی لانت بھیجی گئی دونوں کے اوپر لانت بھیجی گئی اور جس پر اللہ کے سل نے لانت بھیجی ہے اس پر اللہ رب العالمین نے بھی لانت بھیجی کیونکہ ان ہوا اللہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی تھی اسی لیے جب یہ حدیث سنائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو ایک عورت جن کا جن کی کنیت تم یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی کہ بھائی اللہ کے رسول اللہ رب تو کہیں لانت نہیں بھیجی قرآن کریم کے اندر میں نے پورا قرآن پڑھا کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ رب العالمی نے ایسی عورتوں پر لانت بھیجی ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم پڑھی ہوتی غور کر کے تمہیں چیز ملتی کیا تم نے قرآن کریم کی آیاد نہیں پڑھی اما آتا کم و رسول و فاخو امانآ کمن و ہو جو رسول تمہیں دیں لو لو اور جس سے منع کر رک جاؤ کہا اس نے کہا ضرور پڑھا ہم نے تو کہا ماں نے اس سے منع کیا ہے ایسے لوگوں پر لانت بھیجی ہے رسول نے ہمیں یہ دیا ہے لہٰذا جب رسول نے دیا گویا کہ اللہ رب العامی نے دیا جس پر اللہ کے رسول لانت بھیجی اس پر اللہ رب العامی نے گویا کہ لانت بھیجی ذرا فہم دیکھیے عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کا اللہ اکبر کتنا اعلیٰ فہم ہے حدیث کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے جو دیا وہ بھی وہی ہے وہ بھی ہے وہ بھی شریعت ہے ہمارے نبی نے لالت بھیجی گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر لالت بھیجی لہٰذا میں ایسے لوگوں پر لامت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول لانت بھیجو وہ کتاب اللہ کے اندر ہے لہذا ہمارے نبی نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سب کے سب قرآن کے اندر ضرور گویا کہ موجود ہے کیونکہ اللہ نے ایک ایک ہمیں دے دیا ہے اصول اور ایک ضابطہ وما آتا کم رسول وما کم ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ یہ اصول ہمارے پاس موجود ہے لہذا ہر چیز پر یہ اصول فٹ کریں گے ہمارے بھی نے کہا گویا کہ قرآن کے اندر وہ بھی موجود ہے اگرچہ تعین کے ساتھ نہیں لیکن اس اصول اور ضابطے کے تحت وہ ساری چیزیں گویا کی ساری حدیثیں قرآن کے اندر آ جائیں گی کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں لو لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ قرآن ہی کہتا ہے کہ ہوا ان ہوا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے تو یہ ایک چند گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے درس میں میں نے پیش کیا ہے آج ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ اور گناہ ہیں جن پر لانت بھیجی گی بہت سارے ہیں لیکن جو یہاں میں نوٹ کر رکھے ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں ہر گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ کرے اور اللہ ابراہین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور گناہ دور رہنے کی توفیق دے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صاحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ